لا تقنطو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب اس آیت کے بدلے میں مل جائے يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ترجمہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احب ان لي الدنيا وما فيها بهذه الايه يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله